بسم اللہ الرحمن الرحیم واحتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا والشر تقر باو تراویح کی کل کتنی رکاوتیں سنت سے ثابت ہیں اس سلسلے میں توڑ مار یہ دوسری بات ہے تیسری بات وار عبد الرحمن ابن عبد القاری انه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ليله في رمضان الى المسجد والناس اوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته ارحم فقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ

قال عمر نعم البدعة هذه والذي يناقل عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أولا يتكسر المال چوتھی روایت بعد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی وذلك في رمضان चार की बातें मतलब पांच की बात عن ابن الشهاب قال اخبرني عروه ان عائشه رضي الله تعالى عنها اخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الليل تم من جوف الليل فصلح صلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منه فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد في الليلة الثانية فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم وتعجزوا عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والقبر على العلم یہ پانچویں روایت تھی چھٹی روایت وان ابی ان ابی سلام ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ انه سال عائشه رضی اللہ تعالی عنہا كيف كانت صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كان يزيد تصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم تصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم تصلي ثلاثا فقال أتنام يا رسول الله أتنام قبل أن توتر قال يا عائشة ان عيني تنامان ولا ينام قلبي یہ چھ روایتیں تھیں یہ چھ روایتیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب و صلاح کی ترابی بنائی میں نے پوری کتاب و صلاح کی ترابی آپ کے سامنے رکھ دی پوری کتاب و صلاح کی ترابی میں یہ چھے روایت پہلی روایت میں کی معافی کیسے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک مطالعہ کو جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ پورے رمضان نماز تراغیب کو ادا کیا ہے اسے توفیق دے گا کہ مستقبل میں اس سے کبھی گناہ نہیں ہوں گے یا وہ جتنے چھوٹے چھوٹے گناہ کرے گا اللہ تبارک چھوٹے چھوٹے سے معاف تو پہلی روایت لا کر کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نماز تراویح کی فضیلت بیان کرنا چاہتے اس کی فضیلت پھر اس کے بعد ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرمی وہی روایت لا رہے ہیں جس میں تراویح کی فضیلت ہے لیکن ساتھ ساتھ ابن شہاب کا تبصرہ بھی ہے جسے امام بخاری نے نقل کیا ہے ابن شہاب کا تبصرہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اکیلے تنہا تنہا بھی تراوی پڑھتے تھے اور جماعت کے ساتھ بھی تراوی پڑھتے تھے کچھ لوگ اکیلے اکیلے نماز تراوی ادا کر لیا کرتے تھے اور کچھ لوگ جماعت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے دوسری دماغ کا کام کرنے کے بعد ابن شہاب کا یہ تفسیر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا تیسری روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقدام کا ذکر ہے کیا عبد الرحمان کے عبد القاری کہتے ہیں کہ ایک رات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلا دیکھا تو لوگ بکھر کر کے نماز پڑھ رہے ہیں کوئی آدمی تنہا نماز پڑھا یوسلی رجل لنفسہ تنہا پڑھ نماز حضرت عبد الرحمن کا عبدالقاری کہتے ہیں کہ دوسری رات کو میں حضرت عمر کے ساتھ باہر نکلا دیکھا کہ سب ایک امام چکول دوسری رات جب میں نکلا ان کے ساتھ ایک ہی یعنی حضرت عمر نے فرمایا نعم البدا تو حاضری کتنی اچھی بدا تھی یہاں رک کر کے اس ٹکڑے کا مفہوم سمجھ لیتے ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کام نبی نے نہیں کیا حضرت عمر نے وہ کام کیا اور اس کو انہوں نے بدات کہا تو یہاں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ حضرت عمر بھی اگر کوئی بات کہیں تو وہ بھی حجت ہے اور دوسرے بدات کی دو قسمیں ہیں بدعت سیاح بدعت حسنا ایک بری بدعت ایک اچھی بدعت اس لیے کہ حضرت عمر نے اس کو اچھی بدعت کہا ہے نیبل بدعت تو حاضر ہی تو بدعت کی دو قسمیں ہو گئی بدعت حسنا اور بدعت سیاح اس کو بنیاد بنا کر کے بدعتیوں نے بہت ساری بدعتوں کے اوپر دھڑلنے کے ساتھ عمل کرنا شروع کر دیا آئیے اس قول کا مطلب سمجھ لیتے ہیں کہ حضرت عمر کے اس قول کا مطلب کیا ہے بدعت کی اصل میں دو قسمیں ہیں یا یوں کہہ لیجیے کہ دو مفاہیم ہیں اس کے ایک مفہوم شہری ہے ایک مفہوم لوہری ہے ایک بدعت کا مفہوم جو شریعت میں ہے اور بدعت کا ایک مفہوم جو ڈکشنری کوئی ثابت مثال نہ ہو جس کی نظیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کی زندگیوں میں نہ ملتی ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی اور صحابہ کرام اس سے نامانوس تھے اس کو کہتے ہیں بدا کے شاعر یہ حرام یہ ناجائز بدا کے لوگوں کسے کہتے ہیں حضرتوں کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی مثال پہلے تو تھی لیکن مشہور نہیں تھی جس طریقے سے اب مشہور ہو گئی ہے کہ ایک امام کے پیچھے ساری مثال ہو گئی ساتھ لہذا اس مفہوم کو سامنے رکھ کر کے بدار کی وہ دو تقسیم نہیں ہو سکتی جو بدارتیوں نے کر رکھا ہے کہ بدار کی ایک قسم بدار صحیح ہے دوسری قسم بدار کی بدار ہے اس کے بعد حضرت عمر نے ایک اور بات کہی کہ آپ اوقات حضرت امام بخاری پہلے فضیلت بتائی فضیلت بتانے کے بعد ابن شہاب کا تبصرہ پیش کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تنہا بھی لوگ درخت کی نماز پڑھتے تھے اور جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے تیسری روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اقدام موجود ہے اور ان کا یہ قول ہے کہ اگر ایک امام کے پیچھے سارے

ایشا کے بعد سے لے کر فجر تک کبھی بھی آپ تحج کی نماز پڑھ سکتے ہیں کبھی بھی آپ تراہی پڑھ سکتے ہیں رات کے کے تین حصے کر لیجیے بعد آپ فجر تک کبھی بھی کی نماز پڑھ سکتے ہیں اس کا وقت دراز ہے بعد نماز عشاء سے فجر تک لیکن افضل کیا ہے آخر اس سے کہا گیا حضرت عمر مراد لے رہے آخر کو کہ اس وقت پڑھنا بھی صحیح ہے لیکن اگر رات کے آخر میں پڑھتے تو اور سواب ملتا اس کی افضلیت اور بڑھ جاتی اس کا ثواب اور بڑھ جاتا آپ کہتے ہیں کہ مجھے خبر نور والی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے خبر قربا کہتے ہیں مجھے حضرت عائشہ نے بتایا کیا بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کے ایک حصے میں بلکہ آدھی رات میں چوک چوک مارے کہتے ہیں پیٹ کو یعنی رات کا بیچ کا حصہ پچوکی بنا ہے آدھی رات کو آپ نکلے فصل مسجد یہ رمضان کا مہینہ تھا اور آپ نے مسجد میں جا کر کے نماز پڑھی حجرے سے نکلے مسجد میں جا کر نماز جب آپ کو نماز پڑھتے لوگوں نے دیکھا تو سب تو سارے کے سارے لوگ جتنے وہاں موجود تھے وہ سب نبی کے ساتھ نماز پڑھے صبح ہوئی تو لوگوں نے بیان کرنا شروع کر دیا ارے اللہ کے رسول کمرے میں سے آ کر کے بچوں میں نماز پڑھ رہے تھے ہم لوگوں نے ان کے ساتھ اچھا دوسرے دن لوگ پہلے بیٹھے ہوئے جیسے نبی نے نماز شروع کی سارے کے سارے لوگ کھڑے ہوئے حدیث پاک کا پڑا پہلے دن لوگ کم تھے دوسرے دن منهم پہلے لوگ جو تھے جو پہلی رات میں تھے ان سے زیادہ لوگ آ گئے اور آپ کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی دو دن کے لوگ جنہوں نے نبی کے ساتھ نماز پڑھی ان سب نے بیان کرنا شروع کر دیا ارے نبی نے مسجد کے اندر آ کر کے نماز پڑھی اور ہم سب نے آپ کے پیچھے لوگوں پڑی کہا اچھا تیسرے دن تو مسجد کے اندر جگہ نہیں تھی عجیزہ کے تراقی کی آخری روایت ہے ایک سوال کا جواب دینے کے لیے ایک مسئلہ بیان کرنے کے لیے لایا وزیرت معلوم نواز تراوی جماعت کے ساتھ اس کا پڑھنا افضل سمجھ میں آ گیا آپ نے تین دن پڑھائی

اشارہ اس بات کا تھا کہ تراویح میں کتنی رکعت پڑھتے ہیں یہاں رک کر کے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اس نماز کے پانچ نام ہیں ذہن نشین کرو ایک نام ہے اس کا سلاد التراوی ایک نام ہے اس کا سلاد التحجد اور ایک نام ہے اس کا قیام اللیل ایک نام ہے اس کا قیام رمضان اور ایک ہے اس کا سلاد اللیل یہ پانچ نام سلا قیام قیامیا مزان قیام اللہ اللیل اللہ سلاد یہ ایک ہی حقیقت کے پانچ نام ہیں اب روایت دیکھیے سوال دیکھیے حضرت ابو سلمہ کا سوال یہ ہے کہ ام المومنین بتائیے کہ نبی کتنی نماز رات میں پڑھتے تھے رمضان میں کئی وقت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان رمضان یہ سلی کا حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے جنہوں نے بخاری شریف کی شرح کی ہے فتح الباری کے نام سے جو کئی جلدوں کے اندر ہے انہوں نے تعداد رکعت جو گیارہ ہیں اس حدیث میں اس کی حکمت بیان کر رہی ہے اللہ وہ حکمت حاصل ہے یہ گیارہ رکعت تراویح کی جو نماز ہے یہ دن کی نماز ہے رات کی رات کی دن میں فرض نمازیں کتنی رکعت گنو فجر چھوڑ دو چار رکعت زہر کی فرض چار رکعت اثر کی فرض تین رکعت مغرب کی فرض چار چار آٹھ اور تین گیارہ گیارہ ہوتی تو دن کی جو نمازیں فرض ہیں وہ گیارہ ہے رہا دو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی کسی حدیث میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ رکعت پڑھی ہے وہ تیرہ رکعت کیسے ہوگی گیارہ رکعت سنت بتائی ہے حضرت حافظ بن اللہ میرا خیال یہ ہے کہ ان حدیثوں کو سامنے رکھنے کے بعد اب کسی بحث کی ضرورت نہیں کہ ترابی کیا ہے لیکن ضروری ہے کہ مخالف کے جوابات بھی دے دیے جائیں تاکہ کوئی تشنگی بحث کے اندر بیٹھ جائے بعض لوگ یہ کہتے ہیں اہل حدیثوں کے علاوہ تمام فرقے جب کئی سرکار پڑھتے ہیں بیس سرکار پڑھتے ہیں تیئیس سرکار پڑھتے ہوئے بیس رکعت تراوی تین رکعت کی تیئیس رکعت دلیل کیا دیتے ہیں حضرت عمر کے زمانے میں لوگ تیز رکعت پڑھتے تھے یہ بات انہوں نے کہاں سے لی وہ کہتے ہیں یہاں سے ہم نے لی موتا امام مالک سے چلو ان کی دلیل بھی پڑھ کر سنا دیتا ہوں روایت ان کی یہ ہے وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ هُمَّانَ أَنَّهُ قَالْ كَانَ کی زمان عمر مل خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بثلاث و عشرین رواہ مالک فی الموتا فی کتاب صلاح امام مالک الگ سے اس کے لیے باب نہیں لائے اس کو کتاب صلاح ہی میں ذکر کر دیا ہے لہذا اگر اس حدیث کو ڈھونڈنا ہے تو کتاب تراوی یا صلاح تراوی باب و قیام لیلیت میں ڈھونڈو ڈائریکٹ اس کو باب و صلاح کہتے کتاب صلاح لیل کتاب الصلاح کی کیا کرے کیا ترجمہ ہے اس کا یزید ابن رومان کہتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ تیئیس رکعت نماز پڑھتے تھے ثابت ہو گیا بیس اور تین تیئیس لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس حدیث کی حیثیت کیا ہے حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ حدیث منقطع ہے یزید ابن رومان نے حضرت عمر کا زمانہ پایا ہی نہیں جب یہ حضرت عمر کا زمانہ پانے والا ہی نہیں ہے اس نے حضرت عمر کا زمانہ پایا ہی نہیں ان سے ملاقات ہی نہیں لگا ہی ثابت نہیں ہے ان کا زمانہ اس نے پایا ہی نہیں اس نے یہ کہنا کہ لوگ عمر کے زمانے میں تیز رکعت پڑھتے تھے اس کا مطلب بیچ میں کوئی راوی چھوٹ گیا ہے یہ روایت منقطع ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے خلاف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسا کہ ابھی میں نے روایت پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ رکعت تراوی پڑھی اور پڑھائی ہے اور حضرت عمر کا حکم بھی گیارہ رکعت تراوی کے اوپر ہے عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث بولتا امام مالک میں جہاں ہے یزید بن رومان سے اس سے پہلے ایک حدیث موجود ہے جو متصل ہے موصول ہے اس موصول اور یقین آ جائے محبوبان کو مسترد کر دیا جائے لیکن یہ قرآن کی بات رہا ماننے والے ہیں ان کو تو ان کا امام جا رہا ہے امام کی بات ثابت رہے چاہے قرآن حکیم اور چاہے احادیث سے بات چھوڑا اس سے پہلے کون سی روایت ہے وہ روایت پڑھ رہے ہیں روایت وہاں سائل ابن یزیدہ آپ کو حیرت ہوگی کہ سائل ابن یزید صحابی ہیں اس سے پہلے محمد ابن یوسف ہیں اور محمد ابن یوسف سے پہلے حضرت امام مالک ہیں گویا کہ امام مالک روایت کرتے ہیں محمد ابن یوسف سے محمد ابن یوسف یہ شاید ہے حضرت امام مالک کے معلوم ہے اور محمد ابن یوسف یہ سفا ہے یہ امام بخاری کے رجال میں سے ہیں جی اس طرح رجال کو تصیل ہے ام مالک مالک کے بعد محمد ابن یوسف محمد ابن یوسف کے بعد سائد ابن یزید جو صحابی ہے اور سائد ابن یزید صحابی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا حکم بتا رہے ہیں یہ رجال کو تصیل ہے مالک کے بعد محمد ابن یوسف جو ان کے استاد ہیں اور بخاری کے رجال میں سے ہیں ان کے بعد سائد ابن یزید ہے اور سائد ابن یزید صحابی سائد بن عزیز کیا بولتے ہیں روایت کر دیجیے وان سائد بن کہ تراویح کی نماز کا یہ طریقہ کے تراویح کے طریقے کے مطابق نہیں تھا اس طرح نہیں تھا جلدی جلدی قرآن پڑھنا اور پھر جلدی جلدی رخ کرنا جلدی جلدی سجدے کرنا چھوٹے چھوٹے تیراک کرنا جو ان کی عادت ہے اس سے ان کے اس طریقے کا ہوا جو طریقہ وہ سلاد تراویح کا پڑھنا چاہیے عمر کی جو روایت ہے وہ منقطع ہے اور چونکہ یہ صحیح ہے کی روایت کے خلاف ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث کے خلاف ہے متصل حدیث کے خلاف ہے لہذا اس کا معاملہ ایسے ہو گیا جیسے یتیم کے مقابلے میں گمان اور قرآن یتیم کے مقابلے میں گمان کو مسترد کر دیا دوسری روایت جو بحثی میں ہے اس طرح ہے وہاں ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کے طرح ہی ہیں وہاں ابن بعد ابراہیم ابن ابن عثمان امام اس اس حدیث کو لانے کے بھی کر رہے رہے ہیں ہیں حضرت عباس فرما کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے کے مہینے میں بلا جماعت اکیلے بیس رکعت تراوی پڑھتے تھے اور پڑھتے پڑھتے پڑھتے تھے تھے تھے یہ روایت نقل کرنے کے بعد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیس رکعت اور حضرت امام بحقی اس پر جرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس روایت کے اندر ایک راوی ہے ابو شہبہ ابراہیم ابن عثمان وہ ضعیف ہے کیوں ضعیف ہے اس کے اوپر کلام کیا ہوا متکلم بھی ہے مثلا حضرت حافظ ابن حجر سلامی نے کہا کہ یہ متروک الحدیث ہے متروک الحدیث ہے امام چوزانی نے کہا کہ یہ ساقی ہے حضرت یحییٰ کے بھائی مشہور ناقی مجبور کے بعد کہ ان کے بڑے بڑے علماء نے احناب کے بڑے بڑے علماء نے جو بندیوں کے بڑے بڑے علماء نے یہ بیس رکعت والی تراویح کو صحیح بھی بنایا مثلا اور جزو مسالک کے اندر مولانا زکریہ صاحب نے یہ لکھا جو موتا امام مالک کی شرح ہے اور جزو مسالک وہاں جہاں تراویح کے بعد میں یہ روایت آئی لاتے ہیں وہ کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر کے بعد اس پر تفسرہ کرتے ہے تفسرہ دیکھیں کیسے لا شرک کرو یہ کہا ہے موتا امام مالک کی شرح جو مولانا زکریہ صاحب نے کی ہے اس کی شرح موتا امام مالک کی شرح اور جزو المسالک فی شرح موتا امام مالک بحث کرتے ہوئے لا شرک فی انہا عدد ترا فی انہا تحدید ترا بھی ہی فی اسری ترا کرتا وما ورد منه في رواية سنده ضعيف اور جزو المسالک کے اندر یہ تفصیل ترسہ موجود ہے کہ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ تراوی کی تحریر کر دینا بیس رکعت کے اندر یہ نبی مرخونی نبی صلی اللہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرخوم ثابت نہیں ہے صحیح سان کے ساتھ رسول المحدثین محدثین کے اصول کے مطابق اور اس کی جو سند ہے اس سند کے اندر زور ہے اور اصول محدثین کی روشنی میں یہ حدیث لائٹ کرتا ہے اسی طریقے سے بہت بڑے عالم احناف کے مولانا احمد شاہ کشمیری ان کی کتاب الروح شزی ہے اس کے اندر انہوں نے لکھا امن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فصح حانو کمانی رکات وہ امائی شروع رکاتا فہوہ حانو بس رحمت اللہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے بیس رکعت پڑھی یہ بھی ذہن کر لیں کہ کسی صحابی سے بھی بیس بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رکعت رکا کے اوپر ہے کان کھول کر سن لے کہ اس پر اجماع کا بھی باطل ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ گیارہ رکعت سے زیادہ پڑھ لیا جائے تو کیا ہے حرج ہے اس لیے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکعت سے زیادہ رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما فقال معاذ بن ليس شيء من البيت مهجورا فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله مسقط حسنا فقال معاذ بن صدقت كما رحمه في مسلمه حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اتفاق سے ایک ہی سال ہم اور معاویہ دونوں حج کے لیے گئے تو میں نے دیکھا کہ تمام کے وقت حضرت معاویہ رکنے یمان وسلم نے ان سے کہا کہ تم دو رکنوں کا استعلام کیوں کر رہے نبی نے تو دو رکنوں کا استعلام کبھی نہیں کیا آپ نے تو ہمیشہ ایک رکن کا استعلام کیا تو حضرت معاویہ نے قیاس کیا کہا اللہ سے شروع میں نبی موجودہ خانے کا کہ کوئی چیز چھوڑنے کے لائق نہیں ہے سب مقدس ہے تو حضرت ابن عباس نے فرمایا معاویہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ کئی طرح کا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے سے ایسا اس حدیث پاک سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ گیارہ رکھا سے زیادہ نہ کرنا چاہیے جب نبی نے زیادہ نہیں کیا ہے تو زیادہ کیوں کریں اگر زیادہ کریں گے تو زیادہ سنت ہو حضرت ابن عباس نے جسے معاملہ کو ٹوکا ایسے ہی دوسرا کام والوں کو ٹوک سکتے یہ خلاف سنت

حضرت نافع فرمایا جو ابن عمر کے شاگرد ہے کہ حضرت ابن عمر کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اچانک اسے دوست چھینکا یا اچھی دو دوست چھینکا ہو کہنے لگا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ یعنی الحمدللہ کہنے کے بعد نبی کو سلام سلام بھیج دیا حضرت ابن عمر نے ٹوکا کہا کہ میں بھی بولتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ لیکن اس موقع پر نبی نے ہمیں جو سکھایا وہ اتنا ہی کافی ہے اور نبی نے ہمیں کیا سکھایا الحمدللہ کہنا تم نے جو السلام علی رسول اللہ پڑھایا ہے یہ یہاں اس موقع پر نبی نے ہمیں نہیں

المخبر على شدك الحمة وقل اللهم أسلم وجهي إليك وفوزت أمري إليك وأرجع ظهري إليك رغبة ورغبة إليك لا ترجع ولا من جاءك إلا إليك اللهم أعوذ بكتابك الذي أنزلناه وبنبيك الذي أرسلناه فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلني أكثر ما تتكلم به قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم أعوذ بكتابك الذي أنزلته كنت ورسولي قال لا جب بخاری کی کی کتاب کتاب حضرت حضرت امام سے کے اندر ہے فرماتے ہیں کہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم تم اس طرح کو بناؤ تو پہلا کام یہ کرو جیسے نماز کے کے کے لیے لیے وضو وضو وضو وضو کرتے ہو اسی بنا بنا بنا لو لو لو پہلا کام کام کام اس اس طرح طرح ہے تو تو نماز نماز اچھا دوسرا دوسرا اپنے دائیں گھر کو بند لیٹ یہ یہ تیسرے دعا پڑھ بعد کی سونے سے پہلے پھر داہنی کر رکھ برا کے تیسرے کو پر لے جاؤ دو اور تیسرے یہ دعا پڑھ کے سو جاؤ کون سی دعا دنوں میں جانے فائدہ فرمایا جائے کہ اگر توحید والا ہے موحد ہے اسی رات کو مر جائے تو فطرت کے اوپر سے موت اور نبی نے ترغیب دی کہ کوشش کرو کہ تمہارا آخری کلام یہی تمہارا آخری کلام یہی حضرت بھائی کے آزم نے جب اس دعا کی فضیلت سنی تو کہتے ہیں کہ جلدی سے کمی اس کو یاد کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کہا کہ اللہ رسول ذرا کہیں ہو تو آپ کریکٹ کر کریکشن کے لیے آیا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو ریپیٹ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کے سامنے جب وہ پوری پڑھنے بعد آخری پر پہنچا میں نے کہا جو نبی سے عہدے میں بڑا ہوتا ہے رسول صاحب کتاب ہوتے ہیں حضرت برائے ابن عاظم نے نبی کی جگہ رسول کہہ دیا تھا کوئی بہت بھاری مسٹیک نہیں تھی لیکن نبی نے کہا نہیں میں نے نبی کہا ہے وہ نبی ہی کہہ رہا رسول نہیں بول رہا جب اتنا زیادہ بڑھانے کی اجازت نہیں ہے معمولی کہ تراکی نفل کی طرح ہے جماعت کے ساتھ جو ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا ہے ایسا بھی دیتے تھے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر میں پڑھتے تھے تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ کے عبادات چھوٹے تھے وہ آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑے ہوئے جب آپ کس طرح بولتے ہیں آ کر کھڑے ہوئے جب یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی کیا ہے تو ان کا کان پکڑا اور کان پکڑ کر کے گھما کر کے اپنے دائیں طرف کر لیا اس کا مطلب یہ کہ عمل کلی نماز ہو جائے گی کان پکڑ کر کے گھما کر کے دائیں طرف کر لیا اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے آپ کے ساتھ تاجو کی پوری نماز جمع کے ساتھ ایک بات ایسا ہوا کہ حضرت میمونہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تحریر بھی ہے بہت حسانی تھی جو بہت پر مزاح جو ہے آپ کی زوجہ متحرہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبا رکو کیا ہے آپ کے ساتھ پیچھے پڑھ رہے ہیں نماز جب ختم ہو گئی تو ایک دفعہ مزاق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے سور رات میں آپ نے اتنا لمبا رکو تحجد کے اندر کیا تھا کہ میری نقصیم پھوٹنے والی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ جملہ سن کر کے ہنسنے لگے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ نے اتنا لمبا رکو کیا کہ میری نقصیم پوٹنے والی تھی اتنا لمبا رکو اور ابن حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ نے اتنا لمبا قیام کیا تھا آپ کی جی چاہتا تھا کہ آپ کو تنہا چھوڑ کر کے کھسک لوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز جب پڑھتے تھے تو اس طریقے سے وہاں بھی جماعت کا اور نبی کی نماز اگر جماعت کے ساتھ پڑھی ہے تو حرج کیا ہے نہیں پڑھنا چاہیے نبی کی نماز جماعت کے ساتھ اس کا ثبوت لائے ایک سوال اور رہتا ہے وہ یہ ٹھیک ہے ضعیف روایت یہ بیس والی لیکن بہت ساری روایت ہیں سات آٹھ روایت ہیں تو سات آٹھ روایتیں جو کمزور ہیں مل کر کے طاقتور ہو جاتی ہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے اس لیے کہ یہ روایتیں سب شاذ ہیں کیسے شاذ ہیں اس لیے کہ یہ صحیح ہے کہ حدیث کے مقابلے میں صحیح ہے کہ حدیث کے مقابلے میں جیسے علم کے مقابلے میں گمان ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ علم کے مقابلے میں گمان نہیں چلے گا ویسے ہی صحیح روایتوں استدلال بالکل درست نہیں ہے اس لیے کہ صحیح ہے کے مقابلے میں یہ روایت کی سالی یہ شاذ اور منکر ٹھہرتی ہے اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا یہ تراویح کے اوپر ایک سرسری محاکمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے عمل اور اچھی سمجھ کا جزاک اللہ خیر